والے والے نے نے کی اور ایسے کچھ مرتب کہ کہ اگر ان عمل کیا جائے تو پورے پورے کے نیچے آسان ہو وہ دین کی بنیادی اہم بات ہے اس وجہ سے میں نے قرآن پاک کو تہذیب کے ساتھ پڑھنا کہ قرآن پاک کو تہذیب کے ساتھ پڑھنا ہر مسلمان اللہ تعالیٰ فرمایا اسمان کے ساتھ قرآن کہ قرآن پاک کو ٹھیک ٹھیک ٹھہر پڑھا جائے نے اس بات کو بہت زور دیا کہ قرآن پاک کو صحیح ترجیح کے ساتھ پڑھنا اور اس کے لیے کوئی عمر کا تقاضا نہیں ہے جنہوں نے بچپن میں گھروں میں پڑھا گاڑی گاڑی وغیرہ سے پڑھا وہ بڑے ہو گئے بعدوں کو اس بات کی فکر ہوئی تو وہ اللہ کا فرماتے ہیں کہ وہ بھائی صاحب کے بیٹھے جن میں مشکل سے دس پندرہ منٹ ملے ان شاء اللہ تعالیٰ قرآن پاک سے ملے رات میں بھی ہمارے اس خلاف سے بھی شاہ خالد صاحب صاحب ہوتے ہیں وہ دیر تک پڑھاتے ہیں میں نے کہا کہ جلدی چھٹی ہو کہیں لوگ آ جائے گا تو یہ یعنی کو پابندی تھی جو پندرہ منٹ دے سکے بتا دیں کہ میں پندرہ منٹ سے زیادہ نہیں سکتا اور جس نماز میں جو کہے گا ان شاء اللہ انتظام کرنا ہمارے دن میں بتائیے اور کوئی کیسے کی قدر نہیں لیکن جو دے دے گا جو دے گا اس کا بھلا کہا جائے گا نہ تو ہے ہی بھلا دے گا اس کا بھی بھلا جو خالی صاحب کو دے ہمیں نہ دے تاکہ دونوں طرف کا فائدہ ہے کیا فائدہ ہے کہ دونوں پابند ہو جائیں گے پڑھنے والا بھی کہ میں کچھ دے رہا ہوں تو کچھ حاصل بھی کرنا چاہیے اور پڑھانے والا بھی پابند ہو جائے یہ بھی آج سنا جگہ جانا ہے کچھ خدمت بھی کرتے ہیں تو ان کو ان کی پرمیشن اور پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں انشاءاللہ جتنا جتنا آدمی اللہ کے راستے میں خرچ کرے گا یہاں پر دے گا قرآن کریم کے پڑھنے اور پڑھانے کے لیے اپنے بچوں کو عید کرانے کے لیے یا اپنے قرآن کی تجویز کے لیے یہ سب آخرت میں ملے گا ان شاء اللہ یہ نہ سمجھے اس کو فیس نہ سمجھے اس کو فیس سبھی اللہ سمجھے فیس نہ سمجھے بلکہ فیس سبھی اللہ سمجھے فیس سبھی اللہ میں پہلے فیس ہے فیس سبھی تو اللہ کے راستے میں جائے اور جو جائے گا وہاں انشاء اللہ باپ وہاں واقعی رہے گا ان اور اتنا بڑھا کے دیں گے کہ انسان حیران کر جائے گا یہ کام سے آگے تو یہ چلا اس لیے کرتی کہ بہت سے ہمارے بچے میں صبح نیند آتی ہے وقت میں شام میں شروع ہوتے ہیں رات میں عشاء کے بعد کیا یہ ہیلے بہانے چلیں گے بس یہ بچوں تو اصل میں تھوڑی مشقت جو ہوتی ہے نا پڑھنے میں وہ برداشت نہیں کر یہ لفظ کہتے ہیں کہ تھوڑے سے مشقت کرنی پڑے ہاں ہیں کہ جو علم کی علم حاصل کرنے کے لیے علم حاصل کرنے کے لیے علم حاصل کرنے کے لیے جو استاد کی کے سامنے غالب مدد تحریر کرے گا اور یہ شرمندگی برداشت نہیں کرے گا کہ استاد کے لیے غلط پڑھ رہے ہو پھر کہا صحیح کرو تھوڑا سا اس میں پھر لہجے میں کہہ دیں سر یہ اس کو ڈانٹتے ہماری عمر دیکھتے نہ کس لیے ڈانٹ رہے اللہ کا قرآن پڑھنے کے لیے ڈانٹ کرنا تو اس کی پرواہ نہ کریں اس کی پرواہ نہ کریں یہ دیکھیں کہ ہم کتنا بڑا علم حاصل کر رہے ہیں فرماتے امام غزالی کے جو علم حاصل کرنے کی شرمندگی برداشت نہیں کرے گا شاگرد نہیں بنے گا وہ ساری زندگی جہالت کی شرمندگی برداشت کرے گا پھر اس کو تنا پڑھنے میں نہیں آئے گی نماز پڑھنے میں نہیں آئے گی پھر کوئی کہے گا وہ شرمندہ ہو ہے ہمیں تو قرآن پڑھنا نہیں آگا پڑھ پڑھو بس بچوں کو دے آ کے پیسے دینے میں گے آپ لوگ پڑھ لیں اور ثواب پہنچا دیں خود پڑھنے کی کوشش آخری حد تک کرنی چاہیے چاہے جڑے بھی ہو گئے سات سال کے بھی ہو گئے کوئی ہے نہیں ستر سال کے جڑے بھی پڑھ گئے پانچ سال میں ہم لوگ والا میں ہر تیس سال کام لگا ابھی تک ایک قاری صاحب کو اپنا قرآن کرا ہیں تو بھائی ساری زندگی اسی میں گزری لیکن یہی بات ہے کہ جتنی زندگی گزرتی ہے وہی کام مشغلہ پیارا ہو جاتا ہے وہی مشغلہ پیارا ہو جاتا ہے کسی سے بیٹھ کر ایک گھنٹے کا بیان مت کرنا پانچ سات میں اگر سے جانا ہے یہ مردوں کے لیے کہ گاڑیوں کو بڑھانا ایک مٹھی گاڑی کو بڑھانا کیونکہ عجیب میں آتا ہے لیکن میں نے فرمایا خالص مشقین مشقین کی مخالفت کریں وقت میں بول وقت کے شوائل کہ گاڑیوں کو بڑھاؤ اور مشروع کو سنا کیونکہ مسلمان اور مشقی ایک کافی کے اندر بجائے جو فرق نظر آنے والی چیزیں وہ ہیں گاڑی کا مسلمان جو ہے گاڑی بادشاہ ہوتا ہے اور جو کافر ہے ہندو وغیرہ ان کی گاڑی نہیں ہوتی تو ان کی مخالفت اللہ کے لیے طریقہ بتا دیا کہ گاڑیوں کو بڑھے حضرت والا نے اس بات کو اتنا دھیان دیا کہ الحمد للہ آج پوری دنیا کے اندر اس نتائج نظر آ رہے ہیں اس کا اس کا عمل یہ کہ اس کو مردوں پہ اس پہ عمل کریں گے ان شاء اللہ جن جی پہ چلنا آسان ہو جائے گا اسی تیسرا یہ کہ پائشوں کو تسنسب پر رکھنا مردوں کے لیے یہ سر دوسرا یہ کہ مچھو کو بالکل باریک کرنا مچھو کو اس کو کروانے کا حکومت بالکل باریک رکھیں اور جو مجھے یہ موت سے آگے بڑھ جاتے ہیں اس کے اس کے بارے میں وہی اللہ کے نبی فرمائیے کہ ایسے شخص کی شفا اللہ کے نبی کا قیامت کے لیے شفاعت نہیں کروائی ہے جیسے کہ مجھے بڑی ہوتی ہے اور یہ من کو کراس کر جاتی ہے اس کے مطابق وہی ہے اس سے بچنا اور دوسروں کو اس بات کی تنقید کرنا کے ساتھ ساتھ مردوں کی سیسوں کہ خواہشوں کو ٹکروں سے اوپر رکھنا لیکن ابھی جو فرمان لیکن اب القابے کا لگنا کے انداز کہ خواہشوں کا جو حصہ جو ٹکنوں سے نیچے جائے گا کا جو حصہ ٹکنوں سے نیچے جائے گا وہ جہنم کے آگے گا اب یہ ایسا گناہ ہے کہ جس میں کوئی درجہ بھی نہیں ہے صرف لوگوں کے خوف سے ڈر سے انسان اس گناہ میں مبتلا ہوتا ہے اپنے آپ کو اس گناہ سے بچانا اور اس کی حضرت نے کی آگے اس کے اور آسان بھی فرما دیا کہ یہ صرف دو حالتوں میں ایک جب کھڑے ہو دوسرا جب چل ہو باقی جب بیٹھے ہو لیٹے ہو پانچ سے نیچے ہو تو کوئی نہیں دو حالتوں میں شخص کو پیر یہ صرف مردوں کے عورتوں لیے نہیں ہے عورتیں تکنے سے نیچے رکھتی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ نگاہوں کی حفاظت فرمانا کیونکہ نگاہوں کی بد نظری ایسا مرض ہے کہ تمام برائیوں کی جڑ اس کے اندر واپس ہے کیونکہ جب بد نظری ہوتی ہے تو پھر دل کے اندر ارادے پیدا ہوتے ہیں اور انسان جو گناہوں کی بدل میں گر جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس پہ بہت زور دیا کہ نگاہوں کی حفاظت کرنا ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کل مومن میرے گرو میں راپ آپ فرما دیجیے کیا سے اپنی بال نگاہوں کو بیچ دیں یہ بال نگاہوں بال نگاہوں سے مراد پہنچ کے وہ نگاہیں جو کسی پڑتی ہیں نامیرن لڑکی پہ پڑھ لیے اندر سڑکوں پہ پڑھ لیے تو اپنی نگاہوں کی خوب حفاظت کرنا نگاہوں کی حفاظت ہو جائے گی تو تمام نگاہوں کی حفاظت ہو جائے گی تو دل کی حفاظت آسان ہو جائے گی اس کے ساتھ ساتھ نگاہوں کی حفاظت کے ساتھ ساتھ سارے عالم میں یہی اختر ہے راہو قرباں سارے عالم میں ساؤتھ افریقہ میں کیا حالت ہے کہ یورپی ممالک میں اور افریقہ وغیرہ میں کتنی بے پر سے کی ہر ہر جگہ حضرت والدہ نے یہ بیان کیا کہیں نہیں متاثر نہیں کہ یہاں کیا فائدہ تھے ہر جگہ پر ہر جگہ الحمد للہ اس کے اثرات ابھی بھی ہیں مفتی عثمانی صاحب نے جو حضرت والا کے وقت پر مضمون لکھا ہے اور وہ شہف الرف العظم نمبر میں شائع ہو چکا اس میں حضرت مفتی صاحب نے بات لکھی کی ہے جسٹس مفتی عثمانی صاحب نے کہ حضرت نے ایسی محنت کی کہ خوب ان کا رنگ لوگوں پہ چڑھا اور تقریباً دنیا کے اکثر ممالک میں ان کے احباب موجود ہیں اسی ہر کیونکہ اس کتاب جاتے رہتے تو ایسے لوگ ملتے رہتے اور حضرت والا کا یہ فرمان تھا ہمیشہ علامہ سے وابستہ رہنا خود اپنے مریضوں کو بھیجا کر جب مفتی صاحب اسلامی صاحب تجارتی کورس کروا رہے تھے یعنی تجارت کو اسلامی طریقے سے سیکھنے کا اتوار اتوار کو کرواتے تھے حضرت والا نے اپنے احباب سے فرمایا تھا مریضوں سے جو جو بھی تاجر ہیں سب وہاں پہ جائیں تاکہ تجارت اسلامی اصولوں پر کرے تجارت اسلامی اصولوں پر کرے تو والا ساری دنیا میں اس بات کو اور ایسے لوگ ایسے لوگ بتائیے ہم کراچی میں رہے ایسے پہلے مشکل ہے ایک سفر سے حضرت والا بابر دوسرے پہ گئے ڈیڑھ دو سال بعد تک افریقہ کا سفر ہوتا تھا سال باقی ہیں اور کوئی درمیان میں نہیں ہے ہم نے جس سال سنا بیس سال میں ہمیں بتایا کہ ایک آدمی نے کہا کہ آپ کے شیخ کی عجیب بات ہے پچھلی دفعہ حضرت تشریف لائے تھے تو حضرت نے یہ بات فرمائی تھی ارشاد فرمایا تھا کہ نگاہ کی حفاظت کر ایک کام کر لو کہ یہ کام نہ کرو یعنی نگاہ کو جھکا کے اس کو بلا وجہ ادھر مت دے جو بلا وجہ ضرورت دیکھیے گا نگاہ پڑوں نگاہ کو اہتمام سے جھکا کے رکھنا جب ضرورت ہے تو آدمی جی کے والدین سے کے سامنے نظر اٹھائے جہاں پہ کھانا نظر اٹھانا ہو یا نظر ملانا ہو جیسے کہتے ہیں میں ڈاکٹر کو آ کے دکھانے جا رہا ہوں آنکھیں نہ دکھانا ورنہ غالب ہے آنکھیں دکھانے سے مراد کسی آنکھیں دکھانا تو والدین کو آنکھیں دکھانا تو صحیح لیکن والدین کو دیکھنا یہ ثواب ہے کتنا بڑا ثواب ہے کہ غریب حقیقت اگر سے حج کے مزدور نفری کا ثواب ملتا ہے جو جو نوجوان جو لوگ نوجوان ہو یا پچاس سال کے بھی والد لوگ ان کے لیے ابا ہوں جسے ہمیں کو نکالتے ہیں نوجوان میں جن کے بھی ابا ابا ہیں ان کو نظر رحمت سے دیکھنے سے حج کے مزدور نقلی کا ثواب ملتا ہے اتنا بڑا ثواب روزانہ ملک ہے مسجد دیکھیں مدرسہ دیکھیں اللہ والوں کو دیکھیں کشمیر اور کابام دیکھیں اللہ تعالیٰ لے جائے اللہ تعالیٰ سے مانگے اثر دیکھیں بیت اللہ دیکھیں یہ دیکھنے کی چیز ہے فلسکل دیکھ رہے ہیں بغیر دیکھنے سے اللہ ناراض ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ نے انہیں پیدا کیا اور منع بھی کر دیا جو موتی بکھیرے ہیں لیکن توڑنے توڑنے کو کہا موتی چننے کے لیے نہیں کہا تم ان کے چکر میں پھرتے ہو اور جو چکر میں چل رہے ہیں ان کی جوانیاں ضائع ہو رہی ہیں جوانیاں ضائع ہو رہی ہیں کیا کہیں بات کہنے کی نہیں لیکن کہنا پڑتا ہے حالات ایسے ہو کہ نوجوانوں کی جوانیاں ضائع ہو رہی ہیں شادی کے قابل نہیں رہتے باتوں بعد میں پریشانی ہوتی یہ کیوں ہے چھوٹا سا رسالہ ہے چودہ نقصانات تمام نوجوانوں کو چاہیے وہ حاصل کرنے شرمائے نہیں مرض کے چھپانے سے مرد کا علاج نہیں اور بھی کتابیں مل جائیں گی ساتھ حضرت یہ معاملہ ہر کا کہ کسی کی اہانت نہ ہو ایک ساتھ بات کو بھی آتا تھا ایک بات دیا جاتا ان کو دے دیا عشق مجازی مزا عشق مجازی کا دیا حضرت والا بھائی ان کو ایک اور کتاب دی ہے علاج مذہب یا تعلق معاملہ اچھا ان کو یہ مرد ہے بچے کتاب دیا تو ان شاء اللہ اس کے ساتھ اور کتاب بھی جائے گی یہ مرض کس سے نہیں ہے جو کہتا میں نہیں ہے جھوٹ بولتا ہے جھوٹ بولتا ہے ہمیں بھی تقاضہ ہوتا ہے یہ جو آپ کا خطاب کر رہا ہے سب کے اندر ہم نے خود اپنے شیر میں اپنے حال کو بیان کیا ہے کوئی آشف مزاج اپنی نظر کو مزاج و بڑا آشف مزاج نہ ہوگا کوئی آشف مزاج اپنی نظر کو جب بچاتا ہے تو آئے دن سے چلتے ہیں کو آتا ہے لیکن وہ غم اٹھاتا ہے کیونکہ اللہ کو پاتا ہے جب پورے اللہ پاتا ہے ہم نے ورک کیا ہے کہ روح جب پورے الہی پائے گی زندگی میں زندگی آ جائے چھوڑ کے تو دیکھیں پہلے ہی کیسے ہوگا پہلے چالیس دن نگاہ کی حفاظت کر کے دیکھیں اور فجر سے لے کے عشاء کر نماز جماعت سے پڑھ کے دیکھیں اگر جھوٹے اب ایک چیز کرتے کہ وہ وزن نہ پڑے یا کوئی اور چیز جو تھوڑا ذکر بتایا ہونا کریں کوئی بھی کام اگر کہیں بھی کمی میں ہوتی اب یہ پورا جوڑا ہے اگر اس کے آستین تین میں ایک فٹ کپڑا بھی رہ جائے گا تو یہ مایوس سمجھا جائے گا یہ انسان ہے ایک آنکھ کتنے انچ کی ہوتی ہے بتائیے ایک انچ کی ایک آنکھ ایک سٹال بھی اس کا وزن نہیں نہ ہونے سے آدمی مایوس سمجھا جاتا ہے دو منظر ایک سٹا کی آنکھ کی وجہ سے مایوس ہوتا ہے تو یہ پورا دین اگر ہم عمل نہیں کریں گے یہ کر رہے ہیں تو نہیں کر رہے بعض نماز بھی پڑھ رہے ہیں تلاوت بھی کر رہے ہیں ذکر بھی کر رہے ہیں نگاہ کی حفاظت بھی کر رہے ہیں صحیح نہیں ہے والدین سے لڑائی بیوی کی پٹائی بچوں کی بیجا پٹائی ہر ایک سے زیادہ گلوز ہر طرف دیکھنا ہر طرف جیسے ڈرائیونگ میں آدمی ہے ادھر موبائل بھی سن رہا ہے اور ادھر پیر بریک پہ بھی ہے اور گیئر بدل رہا ہے ساری چیزیں اس کے ذہن میں یہاں بھی ذہن میں رہے کہ ہم کس کے بندے جو ظاہری یہ ہر جگہ ہے کہ ہم ہم جو ہے ہم اللہ کے بندے ہیں ہمیں کیا کرنا ہے اس موقع پہ کیا عمل ہونا چاہیے والدین نے ڈانٹ دیا تو والدین نے ڈانٹ دیا کوئی حل نہیں ہے ہمیں والدین جو ہے ڈانٹتے ہیں ہم کام نہیں کرتے میرے والدین کی ڈانٹ کو اپنے لیے دعا کر لینا چاہیے اور یہ میں نے نہیں کہا میرے شہر سے ہمیں بتایا کہ والدین کی ڈانٹ کو اپنے لیے دعا سمجھو شکر کرو کہ تمہیں ڈانٹنے والے موجود ہیں تم تم آزاد پانڈ نہیں ہو جب بڑے بڑوں بتایا سب سے جاتا ہے پھر پتا چلتا ہے اگر والدین کی جان کو بالکل ناراض نہیں ہونا چاہیے اور والدین کو بھی چاہیے ضرورت سے زیادہ نہ کرنا اور سب سے زیادہ کہ ہمارے والدین نے ہمیں اتنی پٹائی کی اس طرح یعنی بری تربیت کی اتنی ہمیں یعنی بلا وجہ پریشان کیا کہ ہمارے دل سے ان کے لیے دعا ہی نہیں ہوگی یہ ودائی کہ ضرورت سے زیادہ سختی ضرورت سے زیادہ جھجکاٹ ہر کام میں وہ پیچھے لگ جانا کبھی اس کو تراکی کیا جائے یعنی سر سے نظر ہے دیکھ لیا نا بچہ جو ہے دوسرے ایسے لڑکے کے ساتھ بات بیٹا یہ صحیح نہیں اس لڑکے کے ساتھ کیوں کہ وہ تو جواب دے گا ہاتھ کرنے کے لیے جواب دے گا وہ تو نظر بچے کے ساتھ تھا لیکن وہ کہہ رہے ہیں وہ تو اچھے بچے کے ساتھ تھا نا ہاتھ کا بیٹا تو اچھا ہے اور ہم بھی اس کو بھی کسی طرح جو ہے ہمیں ان سب چیزوں پر کنٹرول کرنا ہے اس لیے ایک چیز کو نہیں دیکھنا تو نگاہ کی حفاظت ایسی چیز ہے جس کو ہر تعالیٰ کرنا اور بندے نے اس کو شیر بنتے کہ بدلگی چھوڑ دینا ایسا ہے جیسے بھینس اٹھا لینا بکری بھینس جو بھینس اٹھانے کی طاقت بنا دے گا بھولو پہلوان کی بات تو بکری بکری کو وہ انگلی سے اٹھا لے گا چھوڑے گا تو بول دینا غریب غریبت وہ کہے گا کیوں جو بھینس اٹھا لے گا بکری بھی اٹھا لے گا جو بھینس اٹھا لے گا بکری بھی اٹھا لے گا حالانکہ شعر و شاعری میں بہت فکری کا ذکر نہیں ہوتا لیکن میں نے جیسے ادھر والا ہے اگر میں نے اپنی عزت کو داؤ میں لگا کے یہ مضبوط ساری دنیا میں بیان کیا ہے کہ اپنی عزتوں کی حفاظت کرو اپنے نظاموں کی حفاظت کرو کیا آپ علیہ صلاح سلام نے نہیں فرمایا کبھی مسجد میں یہ بات بار بار ہوگی آپ نے فرمایا اگر تمہاری اور کسی دوسری عورت پر نظر پڑے اور تمہارے اندر وہ جیسا پیدا ہو نظام کو ہٹاؤ اور اپنے گھر چلے جاؤ جو چیز اس عورت کے پاس ہے شریف میں یہ الفاظ ہے کر وہ چیز تمہاری بیوی کے پاس کی ہے اس لیے شادی کرنے میں بلا وجہ تعطیل مت کرو تاکہ حالات نعمت ہو آرام سے بچنا آسان آج پینتیس پینتیس سال کی کوئی زیادہ موڈ نہیں کہاں سے ہوگا موڈ جبھی ہوگا کہ جب جب جب جو ہے وہ حرام تبادلوں سے بچے گا پھر حالات کی تلاش کرے پھر حالات کی تلاش کرے اور صحیح بلوبت ہوگی جب ورنہ تو کہے گا اس کی کام کر رہا بس بہن کا رشتہ ہو جائے تو بہن کا رشتہ جلدی ہوگا بھائی کوئی بھائی شادی کرے گا کوئی لڑکا کرے گا لڑکا شادی کرنے کے لیے بھیا لڑکیاں بے شمار ڈاکٹر ڈاکٹر صاحب آپ کو رشتوں کا ہم نے دیا میں کیا بات ہے رشتے کیوں نہیں ہونے اور بات یہ ہے بولے تو بات یہ ہے کہ بہت سے زیادہ <laughs> ہے بولتے نہیں مل رہے اسی لیے کہا کہ آپ کا شیخ تو بہت بہت کریئر ہے ہمارا صاحب ہر چیز سے ملا یہ نہ کرو یہ نہ کرو یہ ایسے کہو کسی ہے السلام علیکم کیا السلام علیکم حمزہ صاحب السلام علیکم کسی نے ہڈی ہڈی ہڈی چھپا کے آ کے تو یہ کیا کر رہے گناہ کر رہے تو ہمیں رشوت دے رہے یہ ہڈیا الگ تو اور مسافہ الگ تو ہڈیا لینا دیتا سنت کسی کو کوئی آئی جگہ میں اچھا پیسے آ رہی اللہ کے عظیم کے خادموں کو اللہ تعالیٰ بھیجتا ہے عجیب بات میں نے بڑی مجھے تو بچ کر دیا اگر فرماتے ہیں کہ ایک مزدور ایک اللہ والے نے بات فرمائی کہ یہ ہزارے آنا غریب ہے یہ اللہ کا کوئی خصوصی خصوصی کا آدمی ہے یہ آنا یہ اس بات کی ضرور ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا آدمی ہے تو حضیہ الگ تو حضیہ الگ تو اور حضرت بڑے حضرت نے فرمایا ہر چیز میں خیال میں رکھتا ہوں ایسے اور لوگ دے تھے لیکن یہ حضرات سب تاکہ کیا چیز ہے یہ کوئی گناہ تو نہیں ہے مسافہ نہ کرنا سنت ہے اور عورتیں بھی عورتوں سے مسافہ کریں کبھی عورتوں کا کچھ نہیں اور سلام بھی کریں عورتیں سلام بہت کم کرتی ہیں اور کیا آگے جو ہے بیٹھ جائے یا گلے مل جائے یہ مسافہ کرنا سنت ہے السلام علیکم اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام وسلم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یہ بھی تجویز ہے اس میں اور یہ صحیح ہے اس کے بعد مصافہ مستورات میں بھی آپس میں نرم ہاتھوں سے آئی دو سے دبادی کے کسی کا گروں کے ہاتھ ہو جاتے اور فتح محمد صاحب نے تعالیٰ شکایت کہ تمہارے حضرت والا کرنا ہے آپ کے یہاں میں آیا تھا انسان نے اس کی دو سے ہاتھ دبایا تین دن سے میرے ہاتھ میں درد رہا ستر پچہتر سال کے بوڑھے ان کے ہاتھ سے نہیں کرائی ارے بھائی نرم مسافر ہے دونوں ہاتھ کو مسافر کرتا سندر نرم مسافر ہے دوسرے کو حیثیت نہ ہو تو پتھراتا یہی بات نہیں آپ کا شیخ تو بڑا کریے ہر بات میں لوگ کو اور میں ہمارا شیخ کریئر ہے اس لیے کہ ہمارا حق بھی اڑیت ہے کے لیے کریئر سوال کی ضرورت ہے اور بڑے حضرت نے بنایا کہ شیخ روک ٹوک کرتا ہے تو تمہیں برا لگتا ہے یہ بتاؤ یہ بتاؤ جب چینی چائے میں ملاتے ہو جب چینی شکر چائے میں ڈالتے ہو پھر اس کو کس سے ہلاتے ہو روٹی کے طور پر تاکہ نرم رہے چینی کو تکلیف نہ ہو حل ہو جائے گی روٹی کے طور پہ نہیں اب تو پھر موم بتی سے وہ خود حل ہو جائے گی ایسا دوست نہیں نیک دوست ہے وہ نیک دوست دوستی لگے اس والی بات ایسا تو ایسا ہو کیسی چیز سے اس کے اندر اس کا چمچ ہونا چاہیے جو کھڑ کھڑ کر کے چینی کے وجود کو مٹا دے اگر چینی اندر ہے تو مٹھاس نہ دے چینی کے وجود کو مٹا دے تب مٹھاس پیدا ہو اسی طرح شہر ایسا کریئر ہونا چاہیے جو مریض کے وجود کو مٹا دے ابھی بیٹھے چاہیے میں ہمارا بیان لوگ کیا شروع کر کے بول کے دکھائے گئے مریض ایسا ہوتا ہے کہ شہر میں کہہ دیا تو کھڑے ہو گئے کہہ اوپر بیٹھنا اوپر بیٹھ کے چلے کے نیچے بیٹھو ہم یہ ضرورت بول کے بیٹھا دوں گا بیٹھ لیں ہم نے ہم نے کسی طرح کوئی چیز کی ہے ہم بھی کر ہیں اللہ کا جب حضرت کی صاحب کے شیر سناؤ تو کھڑے نہیں سناؤ اس بار کہہ دیا پہلے یہ سنائیں گے پھر یہ سنائیں گے اور بعد میں بندے ناسک کے لیے فرمایا استاد شہرا یہ سنائیں پھر پھر جب پھر جب اللہ کا شکر ہے تو حاضر ہو گئی پھر جب وقت زیادہ ہو گیا پہلے ہی سنانے کے ساتھ کوئی نہیں سنائے گا ہم کتاب سنائیں بیٹھے ہم تو گئے سننے کے لیے بنانے کے لیے ہندی کیا بات ہے پہلے تو اعلان کر دیا اور اب ہمیں بتا دیا تو شیخ اس کی اس طرح مانی جاتی ہے تب جو ہے وہ مریض مجید کہلاتا ورنہ مریض کے نیم صرف کے پیٹ پر زبر کر جاتا پھر وہ مریض ہو جاتا ہے شیطان کی صفت شیطان مریضا دیکھیے مریض اور مریض میں کتنا پر مریض ارادہ مریض ارادہ کرنے والا شیخ کے نام اٹھانے والا مریض سرکشی کرنے والا یہ کیا بات کہہ رہی ہے ہمیں بال منانے کہتے ہیں ہم تو بڑے محسب آدمی ہیں بڑے پڑھے لکھے آدمی یہ بال منانا ہمیں سمجھ میں نہیں آتا تو اللہ تعالیٰ تو اللہ تعالیٰ اپنے گھر بلا کے ہو جائے یہ کام تو ہی کرتے لہٰذا بال منانا کوئی تو نہیں ہے بلکہ نوجوان اگر بال دیں گے اٹریکشن کم ہو جائے گی نظر بھی نہیں لگے اور اگر حسین ہے تو نظر بھی نہیں گی ایک آئے تھے عالم جو وہ لال ٹوپی پہنتے سفید ٹوپی پسند کرتے تھے خود پیش کرتے تھے یہ لال اتارو اور یہ سفید والی پہنے تو ان سے کہا کہ ان سے تکلق تھا اور اس زمانے میں ٹوپیاں اس تقسیم تکلیف نہیں ہوئی بہت پہلے کی بات لال والے نے تکلکن ذرا پیار محبت سے کہا کہ لال ٹوپی پہننے سے نظر لگ جانے کا اندیشہ ہے یہ بھی بات کتنی کتنی کی ان کے نظر لگ جانے کا اندیشہ ہے یعنی جانی اور ہند یعنی جانی میڈاز ان کو ہمارے غلطی غلطی تھا وہ کیونکہ ان سے تکلف تھا ان کو اس طرح تھا تو بات یہ کر رہا تھا کہ اللہ نے ساری دنیا میں نگاہوں کی حفاظت کا محمود پہنچایا تو افریقہ کو صاحب کہنے لگے کہ حضرت صاحب کہ حضرت آپ کی کیا تاثیر ہے بتائیے ہم تو سوچ ہی رہے ہیں اس نے کر کے بتایا کہ آپ کے دفعہ کسی بھی کھیل تھے دو سال سے پہلے بہت کم سفر ہوتا تھا یعنی دو سال سفر ضرور ہوتا اتنی دور ہے سات ہزار کلو میٹر ساؤتھ افریقہ اور وہاں اگر جاتے تھے وہاں سے تو جاتے ہی نہیں وہاں سے بے شمار مریضین اور متعلقین اور اور تعلقین وہ سب چلے آتے کام کی اتنا بڑا اتنا بڑا مدرسہ چلانے والا عبد الحمید تو ان کے پاس علم نہیں ہے عمل نہیں ہے نماز میں پڑھتے کیوں آ رہے تھے اللہ کی محبت سے اضافہ کر رہے ہیں ہم کہتے ہیں ہمیں تو سب کچھ پتا ہے ہمیں بیٹھے ہیں کیا جی، اس محبت کی کوئی انتہا نہیں ہے کوئی انتہا نہیں ہم سے وہ چلے آ رہے ہیں برما سے وہاں کے مفتی اعظم اتنے بڑے مفتی اعظم کے شاہ شاہ شاہد اللہ نے ان کو حج کے لیے خاص طور سے بلایا کیونکہ وہ وہاں کے مفتی اعظم حج کے لیے اپنے خرچے پہ بلایا تھا شاہ اللہ وہ حضرت کے خلیفہ ہے وہ بھی ہر سال چلے آئے حضرت اتنے پچھلے ملے ہوئے اتنے سارے آدمی کہ لگتا ہی کہ کبھی گنا کیا ہو لیکن بات ہوئی ہے کو اللہ کی محبت کی حوص لگ جائے تو بس نہیں کرتا جیسے پیسے کی حوص لگنے سے آدمی بس نہیں کرتا اللہ کی محبت کی حوص لگنے سے کیسے بس ہے کیونکہ ہمیں ملا ہی نہیں کچھ اس لیے ہمیں حوص پیدا نہیں کچھ دن پہلے پہلے حاصل تو ہے پھر حوص پیدا ہوگی بھی جب پیدا ہوتا ہے جب کچھ ملتا ہے اور ملتا جب ہے جب کچھ کرتا ہے کیسے ملے تو نے بتایا کہ جو حضرت نے پچھلی دفعہ بیان کیا تھا کہ میرا ایک کام کرو سارے بچنا آسان ہو الحمد للہ اس دن کے بعد سے آج تک ایک بھی بدلی بداری نہیں ہوئی تو اب آدمی کیا ہے جب کہ ہمارے دوست جو چاہتے رہتے ہیں ان کا کاروبار یعنی ایسی ہو ہے جو بس مفتی لکھا ہے کہ آج لوگ باہر جانے کو بڑا سمجھتے ہیں میرا بیٹا پلا جگہ چلا گیا دبئی چلا گیا دبئی جو ہے وہ یورپ سے کم نہیں اور کوئی فرانس چلا گیا کوئی بڑا جگہ چلا گیا پر بھائی جہاں سے پاکستان ہندوستان ہندوستان تو چلو آگے پاکستان میں ہم ہیں پاکستان میں جہاں بے حیائی کی حد آخری ہوتی ہے وہاں پہ وہاں سے شروع ہوتا ہے وہاں سے وہاں بے حیائی وہاں سے شروع ہوتی ہے یعنی اس سے پہلے کوئی نہیں ہے وہی بات اس کا وقت کھایا آج بیمار تو بے حیا جا پھر جو چاہے گا بے حیا بن چکے پھر اسی لیے اب حیائی کی آپ منزل کی طرف جا رہے ہیں اسی لیے کوئی ایک کا بیمار ہو رہا ہے کوئی دوسرا بیمار ہو رہا ہے بے چین تو ساری دنیا ایک کو کسی کافر کوئی کافر چین سے نہیں رہ سکتا جب گناگار چین سے نہیں رہ سکتا تو کافر کیسے چین سے رہ سکتا

اپنی آنکھوں کی اور سینوں کے راز جانتا ہے تو سب کو دے دیا دلوں کی دل کی حفاظت ہو جائے گی کہ دل کے اندر جو مقام بن رہے ہیں پرانے گناہ کیے ان کو یاد کر کے جو مقام بن رہے ہیں ان سب سے حفاظت سے پہلے ان پانچوں ہمارے سے اور دار العزت بہت جلد اپنا بڑی بنا رہے دو تین امن مشکلات کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیونکہ آج کچھ مشکلات باقاعدہ بیان ہونے کے ارادے سے آئی ہیں اس لیے میں خاص طور سے عرض کروں بہت آسان ہے مشکلات کا دیندار بننا ولی اللہ بننا غریبیا بننا آج تک کے راجہ رسیا کا نام ہے شجروں میں اور آج تک شہرت کیوں کتنی عورتیں مر گئی کیوں جو عربہ پہ پیدا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو باقی رکھتے ہیں تو بہت آسان ہے کہ نمازوں کو وقت پہ پڑھنا عورتوں کے گھروں میں فجر کی نماز کافی وقت جو ہے اب وہ تقریباً پانچ پچپن میں ہے اب وہ جلدی جلدی ہوتے ہیں پونے چھ بجے جلدی جلدی ساڑھے پانچ بجے ہوتے ہیں آرام سے نماز پڑھیں پھر تھوڑی تلاوت کریں اور اس اشراف کے بعد کوئی شوہر کو ناشتہ واشتہ دینا ہے تو اشراف بھی آگے پیچھے سکتے ہیں پہلے بھی بتاتا رہتا ہوں کہ شوہر کی خدمت نوازن سے مقدم ہے اور ایک تمہیں نماز وقت سے پڑھنا دوسرے شریعت کے مطابق پردہ کرنا شریعت کے مطابق ہم پردہ اپنے مزاج کے مطابق کرتے ہیں فلاں سے کرنا ہے فلاں سے نہیں کرنا فلاں کی جو مرضی ہے وہ خود پردہ کرتا ہے نہیں کریں اور پتہ نہیں کرتا تو کیا کریں گے کرتے ہی دل توڑ جائے گا اگر پردہ کریں گے دل توڑنے کی نہ سنگ اللہ کا حکم نہ اور شوہر کی تابے داری یہ بڑا بھاری اور سمجھ نہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے شانہ بشانہ چلنے کا دور آ گیا شانہ بشانہ اگر چلنا ہے تو پھر تو بہت سے کام مردوں والے کرنے پڑیں گے بس کی عورتیں کریں گی لیکن ہمارا بھائی کہتے ہیں ٹائر میں پنچر لگا کے دکھاؤ اگر مردوں کو شانہ بشانہ چل سکتی کوئی عورت لگا سکتی ٹائر میں پنچر کوئی شیٹرنگ لگا سکتی ہے شیٹنگ تو نہیں کر سکتے بہت سے کام بے شمار کام ایسے جو عورتیں نہیں کر سکتی اور اور گھر سے کام کریں تو مرضی کر ساری دنیا کے مردوں کو چلیں ایک بچہ پیدا کر کے دکھائیں کہاں سے کریں جو نہیں رکھتا اللہ تعالیٰ کا کام وہ کیسے ہو شان و شانہ کیسے کر سکتے الگ صاف ہے مرد کو اللہ تعالیٰ نے وزیر داخلہ بنایا اور وزیر خارجہ بنایا باہر کے کام اور عورتوں کو وزیر داخلہ بنایا اب عالم سے آپ کہ جو ہماری ذمہ داری ہیں ہم کہیں ہماری ذہن ہم کو خوشی کریں گے کیوں کر لیتی ہے ان کی عادت کا ہے آپ اندر آپ گھر میں رہیں آپ وزیر آپ وزیر داخلہ ہے خارجہ کا کام میرا ہے یہ جو ہے گڑبڑ طریقے کے ساتھ تو مشکلات کو کیے جائیے اپنے اپنے شوہروں کی حد حد حتر امکان جہاں زبان جہاں بلا ہو بھی ہوتا ہے وہاں بھی زبان کو روکے مردوں کو بلا بھی روکتا ہے نہیں کرنا چاہیے لیکن ہاں، ہو جاتا ہے تو ان سب سے چاہیے زبان بند بعد بات بتا دیں یہ آپ نے جو آپ نے سنائی اتنی اتنی بات کی تو خود ہی شرمندہ ہوگا حضرت تقریباً محمد نے پڑھا خود ہی شرمندہ ہوگا بات ہندوستان اگر زبان چلائے تو پھر وہ رائے کا پہاڑ بن جائے رائے کا پہاڑ پھر تین طلاق کو نوبت آئی پھر جب گے میں نے غصے میں نہیں دیا غصے میں نہیں دیا کچھ خوش ہو کے نہیں دیا میں نے غصے نہیں دیا تھا اس کی ہوئی حمل سے اس کی ہوئی ارے بھائی حمل سے بھی رہنے طلاق ہو جائے ایک چیز ہے ارے کسی انسان مسلمان کو گولی مارنا جائے نہیں جائے ہونا ہے گنا ہے کبھی بالکل نہیں مانتا لیکن اگر کوئی مار دے گا تو مرے گا نہیں کیونکہ جائز نہیں اسے پتہ نہیں چلے دیکھو یہ مرنا پر کسی کو گولی مارنا جائز نہیں گولی مارنا جائز نہیں الگ مسئلہ ہے اور وہ جب مار کے کسی نے تو وہ مرے گا مرنا تو اس کا اور وہ گولی بھی نہیں ایک گولی میں لگ جاتا تین مارے گا اوپر نیچے پسینے میں ایک لگے گنا پڑے گا تو یہ تین طلاق کے ساتھ دیں گے کہتے ہیں بہت ہو گیا یہ کیوں ہے غصے کا علاج نہیں کر رہا ہے یہی لفظ تھا اور کوئی لفظ نہیں تھا کوئی بھی ایسا کر دیں مطلب اس کے بعد علاج اتنا مشکل ہے پھر کہتے ہیں بچے یاد آئے ابھی یاد آئے پہلے کیوں یاد آئے سے آسان اس کو آگاہ اہلیہ بولے دوڑ دو اور اہلیہ ہوتا ہے وہ ہٹ کے برداشت کر کے دور دل پہ ان شاء اللہ کر کے دیکھیں اگر نہ ہو تو کہیے یا کہنے والا کیا حضرت بات فرماتے جتنا غصہ ہے کوئی ایسی بات نہیں مزاج کے خلاف مزاج کے مزاج کے مطابق ہو تو کون کس کو غصہ آتا ہے کسی پاگل کو ہی آئے گا مزاج کے مطابق ہونے کے باوجود لیکن میرا ہے وہ پاگل کھانے میں وہ پاگل گولی مارا اور جب تک آپ سب مر جاتے ہیں آپ لوگ کیوں مر جاتے ہیں کبھی جوڈو کراٹے کا مارتا ہے اگر ہم گولی سے نہیں مرتے ہیں ایسے تو وہ ہمیں مار کوئی مارتا ہے جوڑے کراٹے اس لیے ہم گولی سے مطلب ہیں تو کسی کو بلا وجہ کیوں جو ہے وہ غصہ جب کے خلاف بات ہوگی تبھی تو غصہ آتا ہے اسی وقت غصہ پینا ہے اسی وقت غصہ جاری کر دیا فائدہ کیا یہ سارے ریٹ ہونے کا یہ کتابیں پڑھنے کا فائدہ اللہ ماشاء اللہ کم لوگوں کو ہوتا ہے جب تک ہمت نہیں کرتی ہمت کرتے اس وقت اس جذبات کو برداشت کریں کچھ بھی ہو جائے ہم دماغ سے کچھ نہیں پائے کوئی دم کیا ہوا پانی لینے بیٹھے اور دکھائی تھی بزرگ کے پاس بھی میرا شوہر بہت مارتا خود نہیں کرتے اس کو اللہ بڑھیا ہے شوہر مارتا ہے بلا بالکل تو بزرگ میں جو ہے وہ ایک کہا پانی لاؤ پانی بوتل میں دم کر کے کہا جب شوہر مارنے لگے جھنڈا اٹھائے مارنے سے پہلے اس پانی جو دم کیا ہوا پانی ہے اس کو منہ میں لے کے بیٹھ جانا نہلنا نہ رہے ہے حضرت نے بتا دیا کرنا تو جیسے کوئی بات ہوئی پڑھنے کا کہ شورنگ اب منہ پانی لے کے پڑو بیٹھے اب جب منہ میں پانی ہے تو بولے گی کام اب بول نہیں گے تو شورن جاتا کرنا رکھ رکھے دو چار چھ دفعہ ایسا ہوا تو وہ کہے بہت بزرگ کے دم لگا ہے بہت پہنچے ہوئے بزرگ نہیں حضرت والا فرماتے تھے کہ گلگلے بنا کے لوگ ان کی خدمت میں حضرت آپ کے دم میں کیا دم ہے آپ نے حضرت میری پٹائی بند ہوگی تو مجھے نے کہا کیا وظیفہ بتایا آپ ہمیں بتائیے یہ تو کیس بہت آتے ہیں کہا کوئی وظیفہ نہیں ہے وہ تو جو جہاز کو تھا ہم نے اس کی زبان بند کر یہ صرف زبان ہے لہٰذا یہ چلاتی تھی شوہر گھنٹہ اٹھا تھا جب اس نے چلانا چھوڑ دیا شوہر نے گھنٹہ اٹھانا چھوڑ دیا اور شوہر کیا ہاتھ اٹھ گئے ان کے کیسے کیا خود سے اٹھ جاتا آٹومیٹک تو سسٹم ہے ہے گھر ہوتا باہر چلے اسی طرح جو ہے کوئی بھی ٹھنڈا پانی پی لے اور کھڑا ہے تو بیٹھ جائے بیٹھا ہے تو لیٹ جائے حدیث شریف میں یہ علاج ٹھنڈا پانی پی کی ہے شیطان کی طرف سے شیطان آگ سے بنا ہوا آگ میں گرمی ٹھنڈے پانی سے گرمی کم ہو وضو کرنا کھڑا ہے تو بیٹھ جائے بیٹھا ہے تو لیٹ جائے مانگے تو سوچے گا اب لیٹ کیا بیٹھے ہیں پھر پھر اٹھے ہیں پھر مارے کیا ہو جانے سے کیسے چلیے کچھ راستے ہیں اتنے آسان تو مسکرات سے یہ دو تین چھوٹے چھوٹے کام ہیں اگر یہ کر لیں تو یہ بیگ ہونے کا مقصد یہی ہے ورنہ بیگ ہونے سے زیادہ ہوگی کوئی چیز اس خلاف ہو ہوگی نہ آسمان پڑے گا نہ زمین نکلے گی کچھ نہیں ہوگا لیکن بیگ کی برکت ختم ہو جائے گی یہ بتا رہا ہوں جو بیگ نہیں ہے صرف اسلائی مشورہ کرتے ہیں اور عمل کرتے ہیں فجر کی نماز جماعت سے پڑھتے ہیں اور نگا کی عبادت کرتے ہیں اور آماد کے شیخ کی شیخ نہیں ہے چلو مشیر ہے چلو کوئی امام مسجد ہے کوئی بھی اس کی بات مان لیتے ہیں اور اگر وہ اللہ کا زیادہ قریب ہے بنسبت اس کے جو مریض ہونے کے باوجود نمازیں نماز رہا ہے نگاہ کی حفاظت نہیں کر رہا ہے اپنے حال کو نہیں بتا رہا ہے اور جو چیزیں آ رہا ہے کر رہا ہے بس وہی پوچھیں گے تو اپنے نظام کو بتانا باقی جو ہے وہ جو چیزیں آ رہا ہے یہ مریض نہیں ہے ایسوں کو دیکھ کر جس طرح ایسے مریضوں کو دیکھ کر خوشی ہے جو دن بدن رنگ میں ڈھلتے چلے جا رہے ہیں ٹوپی بھی کرتا بھی ویسی آسان بھی ویسی مجلسوں میں حاضری بھی ویسے اور ہر جگہ ویسے اور حالات بتاتے بھی ہیں لکھتے بھی ہیں دیکھ کر خوشی ہے اس کا حق ہوگا تو قدرت نہیں ہوگی یہ بیٹھ بھی ہیں اور بدل کے منامی نہیں ہیں کیا نہیں کہا کہ میں پانچ سال ہمارے گا کیا وعدہ نہیں کیا ان کا دادا کو دھوکہ دینا چاہتے اپنی ہیں پون کچھ ہلکے آگاہ یاد رکھیں وہ لوگ کہ جو خواہش کو گا اس اس اس کا کا کا سکتے تو ایک ایک ہے کبھی ہو جانا کبھی ہو جانے کی شام پر کوئی پکڑ نہیں ہوگی انسان بشر اچھا ہے اس کے اندر شہر لے روزانہ اس کو معمول بنانا اور ابتدا ابتدائی نہ کرنا اور اتباع بھی نہ کرنا تو کیا کیوں مذاق بنایا ہوا ہے اس لیے میں جلدی نہیں کرتا افسوس ہے کہ بعض لوگوں کو اللہ مقبول ہی نہیں ہوتا دیکھتا ہوا ہے اسی علاقے میں وزارت کیسے کس کس کے لیے بیٹھ ہوتے ہیں سمجھ میں نہیں آتا گمان تو ہوئی کہ ایک دن آئے اچانک مجھے آپ سے بیٹھ ہونا ہے کبھی کبھی آتے ہیں چل خیریت بابا کو دن چاہ رہا ہے سر نکل آ جائے پھر میں نے ایک سال سے کا ادھی سکتے آپ ضمانت رہتے کہ یہ نمازوں میں آئیں گے ان کا کر لیجیے تاکہ ہو سکتا ہے ایسا ہو جائے دو تین دن آئے پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ میں نے کریڈٹ کارڈ لے لیا تھا اس کے چکر میں میں کل میں پھنستا ہوں بیس ہزار روپئے کی مجھے فوری کر دوں اب ہر شہر اگر ہر مریض کو اس طرح بانٹتا ہے وہ اس کے پاس تو نہیں اور وہ کیسے کہاں سے لا کے میں اس کے پاس لایا مقصد پورا اس طرح ایک نہیں اس طرح اور بھی اس کے سامنے آتے ہیں کہ اس کے تعلقات ہیں اس سے ہمارا کوئی نہ کوئی کام تو نہیں جائے مضبوط ہو جائے نا سر اس کا کامیاب دیکھ لینا بھائی تعلقات ہوتے اس لیے جو ہوگا اس کے تعلقات کو مل جائیں گے ہو سکتا ہے پیسے بھی مل جائیں لیکن اموا نہیں ہے جو اموا کے لیے تعلق بنائے گا وہ بتائے گا دیکھیے اللہ لکھنا ہمارے ہزار میں دو تین دن چار دن نماز ہو گئی خود آئے الگ سے وقت نکالی یہ میری نماز وجہ سے نہیں ہوئی مجھے خوشی بھی اس حالت کے بتانے میں اب چھپا رہے نہیں نہیں اس وجہ سے نہیں اس وجہ سے کتے نماز میں جا کسی ہی مفتی صاحب بڑا کے مجھے بتائیے کہ اگر کتوں کی وجہ سے جماعت نہ ہو تو میں جمعے میں خیال کروں دوں جس کو کتے بھونکتے ہونا ہے جماعت نہ دیں ہمیں کیا ہے ہمیں شریعت سے تجاوز تھوڑی نہیں کرنا جو بخار میں مبتلا ہے بارش ہو رہی ہے جماعت نہ ہو ایسی بارش کے نہیں کر سکتی بات تو ہم لوگ تو ہم اردو کے مسائل بھی بتاتے ہیں کہ جو بڑے نماز کی مطلب بیٹھ کے پڑے تو اگر کس پر کتوں کا بھونکنا یا گھر کا تھوڑا سا دور ہونا ایک میل ایک میل جو پرانا میرا میل ہوتا ہے کلو میٹر کی بات نہیں اگر ایک میل گھر دور ہے تو گھر میں نماز پڑھنے کی فجر وغیرہ کی گنجائش ہے ایک کلو میٹر نہیں ایک میل کی بات ہے تقریباً ڈیڑھ کلو میٹر ہوتا ہے تقریباً ڈیڑھ کلو میٹر ایک میل ہوتا ہے اور وہ تقریباً صابر چودہ سے پندرہ منٹ کی بنتی اور وہ یہاں تک نہیں کیا کتنا احسان ہے اگر اتنا دور ہے گھر کہ مسجد آنے میں پندرہ منٹ لگتے ہیں عام رفتار سے کو ایک دم سڑک سے پیر ملا کے چلے پھر جو ثابت جنوری کے پندرہ منٹ لگے یہ بات ہے ایک عام رفتار سے اگر پندرہ منٹ لگتے ہیں چودہ سے پندرہ منٹ اور ایک ایک میل ہے تو گنجائش وہی پوچھے تو صحیح بتائے تو صحیح یہ میں نے الحمد للہ یہ مسئلہ لے لیا اس لیے کوئی بدگمانی نہ کرے کوئی غلط بیماری ہے تو بتائے کوئی کوئی ایسی بات ہے کہ نہیں اٹھا جا رہا ہے مطلب اگر ایسے ہی ہیں بات جو کے بعد کر جو ملتے نہیں آ سکتے کہتے ہیں میں دوا کھا کے سوتا ہوں میں روزانہ کوشش کرتا ہوں کہ میں صبح اٹھوں لیکن آپ نہیں کی دو روز میری دوا چھوٹ جائے تو میں فجر میں اٹھوں اور ان کے لیے دعائیں نکلتی ہے بوڑھے بھی ہیں اور یہی بیچارے بار بار ہوتے ہیں اتنی غلط بات تو ہے لیکن کوئی بتایا نہیں اور چھپایا نہیں یہ بات نہیں اگر میں بات یہ میں ہوں تو بہت مستقل ہوں میں گھر میں پڑھ کر ہو جاتا ہوں پڑھنے کے بعد میں تلاوت بھی کرتا ہوں لیکن میں بس مسجد بھی آیا مسجد ایک دن آ گئے بتا رہے ہیں کہ اتنا میرا سر میں درد ہو گیا اور پتہ نہیں کیا کیا ہو گیا ارے تو ہو گیا لیے ہو گیا دو چار دن میں آگے ہو جائے دو چار دن میں آگے ہو جائے کوئی نشہ آدمی کرتا تو شروع میں سر میں درد ہو تمباکو کھاتا اور اور بہت چیزیں اس میں شروع میں ہوتا ہے کر ایسی ایسا حل ہو جاتا ہے اس سے چھڑا نہیں سکتا تو یہ تو نماز کی چیز ہے تو یہ عرض کر رہا ہوں کہ بہت ہونا تو آسان ہے لیکن اس کو قائم رکھنا کیا ہے اس کو قائم رکھنا پیر کو ہدیہ دینا نہیں ہے بات کو ماننا ہے ابتدا و اتباع جو ابتدا ہے کہ میری حالت یہ چل رہی ہے میں نے آپ کو تعلق کیا مستورات جو ہے وہ کر سکتی اپنے شوہر کی اجازت سے اور اور اپنے حالات بتا دیں پیارے شہر نہ لکھی حضرت حضرت اللہ تعالیٰ پیارے شہر نہ لکھی مرد لکھ سکتے اللہ نے لکھا حضرت عورت نے لکھا آپ سے مجھے بہت محبت معلوم ہوتی ہے دل میں اگر شہر سے کتنی محبت ہوگی حقیقت والی محبت ہے حضرت نے محبت کے رقص کو کاٹ کے حقیقت کرا دی ہے شیخ کو بھی محبت نہ عقیدت لکھو عورت کے لیے ایسا لکھنا مناسب نہیں واقع میں بتا دینے ہمارے شہر میں ذکر بھی ہو رہا ہے جو حالات ہیں اور جو نہیں ہو پا رہا ہے وہ بھی بتا بتایا جائے گا کہ نہیں کرنا تھا حضرت خان فرماتے تھے اسی لیے میں دیر میں دیر کرتا ہوں کہ بعض لوگوں کی نیت صحیح نہیں ہوتی یا باتوں میں تو برکت کے لیے بحث ہونا بتا دوں کوئی مفید نہیں اس کے لیے جو بیس ہونے کے بعد بھی تو ان کو تو شریعت کے احکامات کو پورے نہ کرے فکر نہ کرے نماز جماعت کرنا پڑے عورت ہے تو نماز نہیں کرنا پڑے شوہر سے بچہ نہ ہی ملے تو بیت ہونے کے بعد بھی کوئی فائدہ نہیں ہے اور کو بیت ہونے سے اس کے بغیر بھی ان تمام باتوں کا اہتمام کریں اور صرف مشورہ کریں پوچھتے رہے سے پوچھا جائے تو اللہ وہ کامیاب اس لیے بیت ہمارے سنت موقع واجبہ کا بائ اور خیر معتقدہ ہے ہے اسی لیے جہاں اسلام نے صحابہ کو کیا اس سے خاص تعلق پیدا ہو جاتا ہے اس میں شک نہیں پھر آدمی اپنے آپ کو سمجھنے لگتا وہی جو ہے وہ اولاد ہوتا ہے ہوتی ہے اور شہر باپ ہوتا تو یہ اولاد اور باپ اور اولاد کا ایک تعلق ہوتا ہے باپ وہ دعا کرتا ہے سب کے لیے اور اولاد جو ہے وہ باپ کے لیے دعا اور اس کے وقت مخصوص جو ہے وہ بتا دیا اس جن نے یوگا یون نکا دیکھیے اللہ تعالیٰ کی آیات ہیں آخری باتیں کی بھی بتا رہا ہوں کہ بحث کا مقصد پتہ چل جائے ورنہ اور اللہ تعالیٰ کا رسالہ ہے شریعت میں اصلی چینی مریضی کیا ہے اصلی چینی مریضی اس کو بھی پڑھنا چاہیے اصلی چینی مریضی کیا ہے اصلی چینی مریضی یہی ہے کہ شہر کی بات کو مانے خالی اس کی خدمت مرغا پکا کے دینا پھر یہ ہم ہمارا سلسلہ وہ نہیں ہے کہ بغل میں تو اگر الحمد اللہ برابر ہے کہ تو آیا نہ آیا ایسے آنے میں کیا فائدہ جائے کچھ دیا تو لائے نہ مرغا لایا نہ مٹھائی لائے بہت سے لوگ مٹھائی لانے کے لیے روز میں گئے تھے اور بتا منع کر رہا ہے اس کو ضروری نہ سمجھو کہ جب غیر ہم نے جو کیا مٹھائی لینے کے بعد تو پیر کیا مٹھائی کی دکان پڑے ہو سب سے بہترین طریقہ سجدے میں بھی ہڈیے میں بھی نقل ہے آج اس چکر میں اتنا میٹھا کھا کھا کے جو ہے وہ وزن بڑھ جائے شیور جو ہے مجبوری ہو جائے تو ان نمبری کا یوگا یوم نکا دیکھیے قرآن کریم کیا ہے سورہ پتا پڑھ سکتے ہیں معروف قرآن میں خود سے معروف قرآن لکھ سکتے ہیں ترجمہ صرف نہیں ان نمبری کا یوگا یوم نکا ان نما یوگا یوم نکا جو لوگ بیٹھ ہوتے ہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ہاتھ پر وہ حقیقت غیر ہوتے ہیں میرے ہاتھ پر ان ان الذين يبايعونك ضمیر آپ کی کی طرف طرف ہے علیہ نما ان نما کا ترجمہ میرے استاد نے بتایا تھا جو ابھی تک میرے کان میں گونجتا ہے فارسی مناسب ہے انہوں نے بتایا تھا جی نہیں اس کے سوا کوئی بات نہیں کہ وہ اللہ ہی کہا تو ہاتھ ہے اللہ ہی کہا ان نما بات یقین یقین اللہ اللہ نبی کے ہاتھ کو اللہ تعالیٰ نے اپنا ہاتھ کہا نبی یعنی اللہ جو اوپر والا ہاتھ ہے نبی علیہ السلام کا وہ اللہ کا ہاتھ ہے وہ اللہ کا ہاتھ ہے ضرور ہی بہت پڑھائی کی ہے پبن نگر پبن نماز تو جو اس پانی کو توڑے گا اس کا تو بوال اس کا خود ہو اور جو وعدہ وفا کرے ہمیں نگر ہمیں نماز تو ہمیں اور پڑھ گیا ہمیں اور پڑھ گیا آ رہا اجل اور اس واضح کرے گا ملے گا جو اس واضح کو فکر ہے اور گناہ سے بچنے کی ہر وقت فکر ہے چوبیس گھنٹے میں فکر ہے مستور کے لیے بتا دوں تین سو مرتبہ تعالیٰ پہلے بتا دیں پھر بعد میں بات کا کے لیے سو مرتبہ بھی کر دیں سو مرتبہ لا الہ الا اللہ کر سو مرتبہ ضرور شریف اس کے اخلاق آسانی کے ساتھ ہو تحقیق ہو جائے تضاد ہو جائے جہاں پھنس جائے وہاں چھوڑ اصل محنت کس سے کرنی ہے پردے کے اہتمام میں غصے کے ضبط کرنے میں یہ سب چیزوں میں محنت کرنی ہے گناہ سے بچنے ہر گناہ سے بچنے اب کی شاید تک کوئی ایسی چیز ہو جس سے اوائڈ کر رہا ہوں شوہر تقوا پہ عمل کر رہا ہوں تو بلا وجہ تقریبات میں جانے کی جو کا شوق ذوق ہے کہ یہ عورتوں کا اچھا نہیں ہے کوشش کرنی چاہیے عورت بلا ہو جاؤ کر نہ کی بجی کیوں نہ اپنے گھروں میں قرار پڑی ہو ہاں کہیں ناگزیر ہو اور ہر چیز سے بچاؤ ہو اور شوہر کی جانا چاہ رہا ہو جانے کا حرض بھی نہیں کوئی بات ایسی ہو تب سے یہ اس طرح تو ہوتا ہے تصدیق کی جائے گی تو ہم ہم تو مدعے میں رہیں گے منہ چھپا لیں گے گھر گنا کی جگہ پہ حاضر ہونا بھی جائے اس لیے ان سب چیزوں کا اصل خیال اگر ذکر مختصر ہو جائے سو نہ ہو پچاس ہو جائے پچاس نہ ہو تعالیٰ فرماتے جس دن کوئی اتنا اہم کام ہو ہونا سر میں درد ہے گھر شیخ کیا ہے کوئی ایسا کام تو سو نہ ہو دس پر تباہ کر سکتے ہیں بتائیے کھانا نہیں کھاتا آدمی بسکٹ پاپے کیلے وغیرہ تو کھا لیتا ہے جب کوئی بھوکا رہتا ہے کھانے کی جگہ ضرور نعمت بدل ہونا چاہیے ہی نہیں نعمت بدل ہونا چاہیے برگر جو ہو اور کچھ پیزا وغیرہ جو گھر پہ پکانا تو کچھ کھائیں گے ضرور چلو ہلکا کھائیں گے لیکن ذکر چھوٹ جائے تو بھی تو غور نہ کر لیں بالکل نارا کر دینا ذکر کا نارا ہو کا پاپا ہے تھوڑا سا ذکر مردوں کے لیے کتنا ہم روزانہ صبح یہاں کرتے ہیں فجر کی نماز میں آئے کبھی بیٹھے ہیں ہمارے ساتھ اجازت ہے دعوت نہیں دعوت سے مراد یعنی کہ ہم یہی کریں گھر آتے ہیں ہمارے ساتھ دیکھیں کیسے ذکر ہوتا ہے پھر اگر نہ آ سکے آدمی اپنے گھروں میں بھی کر سکتے ایک تصویر ایک تصویر اللہ عمر دریف اس کے ساتھ کیا تصویر بیس پچیس منٹ کا ذکر ہے چوبیس گھنٹے اللہ تعالیٰ آخر کے ساتھ دے رہے اور ہم جو ہے غفلت کا شکار ہیں اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق توسیع فرمائے اب جو عورتیں مزورہ میں کے ارادے سے آئی جملے ہوں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

اور براہی سے اور جھوٹ سے یا اللہ ہم وعدہ کرتے ہیں کہ پانچوں وقت کی نماز وقت پر جمع وقت پر عورتوں کے لیے وہ جماعت میں اگر وقت پر سنت کے مطابق ادا کرنے کی کوشش کریں گے کوشش کریں گے کیا ہے گناہ حد پر کبھی اس کے خلاف ہو گئے تو توبہ کریں پانچوں جماعتیں وقت پر سنت کے مطابق پڑھنے کی کوشش کریں گے رمضان شریف کے روزے رکھیں گے زکات فرض ہوگی زکات دیں گے حج فرض ہوگا حج کریں گے یا اللہ ہم وعدہ کرتے ہیں کہ ایک سانس بھی آپ کو ناراض نہیں کریں گے شفی شریعت کے مطابق پردہ کرنے کا اہتمام کریں گے شوہروں کی شوہروں کی اتباع کریں گے اور یہ احساس کیا اللہ ہم آپ کو ناراض نہیں کریں اور اللہ ہم داخل ہوتے ہیں سلسلے رشتیا میں سلسلے اولیا میں سلسلے نقش بندیا میں سلسلے سہر بندیا میں یا اللہ ان چاروں سلسلوں کی بزرگوں کی برکتوں سے ہماری توبہ اور رعایت کو قبول کروائیں گے خاتمہ ایمان پر تصدیق فرمائیں گے اور جنت میں

اللهم إنا نجعلك في نفرهم ونعوذ بك من شرورهم رب انصرنا على القوم المفسدين ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك فأغننا بفضلك عن من سواك يا الله مريم بعثنا كهنا سنة قبول فرمانيجي يا الله ہم نے بھی اپنے شیخ سے یہی وعدہ کیا تھا یا اللہ ہمیں وعدے خلیفہ کرنے کی توفیق عطا فرما دیجیے یا اللہ کی سنت پر مرد کرنے والا بنا دیجیے یا اللہ لوگوں کی تعلیمات پر یا اللہ جان لڑا کر عمل کرنے والا بنا دیجیے یا اللہ اطلاع اطلاع کی توفیق عطا فرما دیجیے یا اللہ ہم کمزور ہیں یا اللہ ہماری کمزوریوں کو تاریخوں کو معاف فرما دیجیے اور یا اللہ دین کے معاملے میں ہمیں چاق و چوبند فرما دیجیے اس طرح دنیا کے معاملے میں یا اللہ ہماری عورتیں کھانا پکانا سلائی کڑھائی سب سیکھتی ہیں اور مرد روزانہ جاب پہ جاتے ہیں نوکریوں پہ یا اللہ اسی طرح دین کے معاملے میں بھی ہمیں چاق و چوبند فرما دیجیے یہ ہیلے سازیاں یہ بہانے بازیاں یا اللہ ہمیں معلوم ہے کہ ہمارے کام نہیں آئیں گی لیکن ہم کمزور ہیں یا اللہ ہماری ہماری کمزوری کو زور آوری سے تبدیل فرما دیجیے نفس شیطان کی غلامی سے ہمیں نجات اثر فرما دیجیے یہ نفس جو بے ماہیت ہے ہمیں جہنم میں لے کے جانا چاہتا ہے وہ شیطان جس نے ہمارے بابا اعظم علیہ السلام کو جنت سے نکالا ہمیں بھی جہنم میں لے کے جانا چاہتا ہے یا اللہ آپ ہماری مدد فرما دیجیے یا اللہ ہمارے خلاف کو کوئی ایک دشمن نہیں ہے نفس ہے شیطان ہے ماحول ہے معاشرہ ہے سخت ہمارے مسلمان ہیں جو کہتے ہیں جو کہتے ہیں کہ ارے اتنے ملا کیوں ہو گئے ایسی ملانی کیوں ہو گئی یا اللہ یا اللہ ہمیں سب پر حالت پر بھا دیجیے میرا کمال عشق بس اتنا ہے جگر وہ مجھ پہ چھا گئے میں زمانے میں چھا گیا ایسا ایسی حالت بنا دیجیے ایسی ہمت عطا فرما دیجیے یا ہمت مردانہ عطا فرما دیجیے قوت شیرانہ عطا فرما دیجیے یا اللہ یا اللہ مطلب السلام کے جانوروں نے کہا تھا فخر امام تھا جس کے پاس تو حکومت ایسی تھی جو ایسی بظاہر بظاہر وہ سب کچھ کر سکتا تھا لیکن انہوں نے پورے دھرنے کے ساتھ کہا تو جو کر سکتا ہے کر لے یا اللہ ایسا ایمان ہمیں بھی عطا فرما دیجیے آج کون ہے جو شریعت پر چلنے میں ہمیں نقصان پہنچائے یہ ہمارے اندر کا خوف ہے یا اللہ اس خوف کو نکال دیجیے آپ اپنی محبت اپنا شوق نصیب فرما دیجیے یا اللہ ہمارے نوجوانوں کو بھی اللہ والا بنا دیجیے ہمارے بوڑھوں کو بھی اللہ والا بنا دیجیے ہم تو ہمارے بال کو سید ہو رہے ہیں کیا اس سے پہلے بھی یہ کھیتی پک کر آپ اس کو واپس بلا رہے ہیں اور تیار ہو چکی ہے کھیتی اس سے پہلے کہ ہماری آنکھیں بند ہوں ہماری آنکھیں کھول دیجیے ہماری آنکھیں کھول دیجیے دیجیے جو درد جو غم جو شوق جو عشق کا مادہ جو اپنی شراب عشق آپ اپنے اور یا اللہ کو پلاتے ہیں اس کا کوئی خطرہ ہمیں بھی نصیب فرما دیجیے اور یا ہمیں بھی اپنی محبت کا ہم دیجیے یا اللہ تعالیٰ کہ ہم آپ کی محبت میں ایسے وقت ہوں کہ ماحول معاشرے کو خاطر میں بھی نہ لائیں یا اللہ اپنا خاص فرما دیجیے اس میں ایسی تبدیلی پیدا فرما دیجیے سب مسلمانوں کو نمازی بنا دیجیے پرہیزگار اللہ بنا دیجیے اللہ پاکستان کو اس کا فرما دیجیے داخلی وقت کے دشمنوں سے پاکستان کو محفوظ کرنا دیجیے ساری دنیا میں اللہ اسلام کا بہت بالا فرما دیجیے بے شک ہمارے ہی اعمال ہیں کہ ہم فلسطین میں بھی پریشان ہیں ہم شام میں بھی پھٹ رہے ہیں اور ہماری حالت ہر جگہ پکتا ہے یا اللہ ہمارے اعمال کو دست فرما دیجیے اور یا اللہ مزید امتحان نہ دیجیے یا اللہ جہاں بھی ہمیں مارا پیٹا جاتا ہے آپ ہی کے نام پر ہم آپ کا نام لیتے ہیں یا اللہ یا اللہ اپنے نام کی یاد رکھ کر مسلمانوں کی مدد فرما دیجیے اور اسلام کو ثانیہ عطا فرما دیجیے یا اللہ تھوڑے سے وقت میں جو کچھ مانگا عطا فرما دیجیے

ہاں ہاں یہ آپ یہی کرنا بیان کے دوران تو میں نے بھی دیکھا میں میں نے ذہن نہیں تھا آپ بھی بولا تو نہیں ہے سائلنٹ تو ہے ہے جا کے سنو ہو سکتا میں اصل وہ عادت میں تھے بھول گیا